حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چڑیا یا اس سے بھی چھوٹے جانور کو ناحق قتل کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھے گا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ذبح کر کے کھائے اس کا سر کاٹ کر نہ پھینک دے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو چوون